لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ۖ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الكفور بے شک قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تھیں ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو عمدہ شہر اور بخشنے والے رب لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کی رو کا پانی کا نالا بھیج دیا اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جو بد مزہ میووں والے اور بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں ہی کو دیتے ہیں سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قوم صبا کا تذکرہ قوم صبا ملک امن میں رہتی تھی طبا بھی ان میں سے ہی تھے بلقیز بھی انہی میں سے تھی یہ بڑی نعمتوں اور راحتوں میں تھے چین آرام سے زندگی گزار رہے تھے اللہ تعالیٰ کے رسول ان کے پاس آئے انہوں نے شکر کرنے کی تلقین کی رب کی وحدانیت کی طرف بلایا اللہ کی عبادتیں سمجھائیں تو کچھ زمانے تک یوں ہی رہے لیکن پھر جب کہ انہوں نے سرتابی اور روگردانی کی احکام الہی بے پرواہی سے ٹال دیے تو ان پر زور کا سیلاب آیا اور تمام ملک اور باغات اور کھیتیاں وغیرہ طاقت و تاراج ہو گئیں جس کی تفصیل یہ ہے سن نبی داود میں ہے کہ فروا ابن مسعق الغطیفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حدیث بیان کی قوم میں سے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں کہ سبا علاقے کا نام ہے یا عورت کا رسول اللہ نے فرمایا یہ علاقے کا نام ہے نہ کسی عورت کا بلکہ عرب کا ایک آدمی تھا جس کے دس بیٹے تھے جن میں سے چھ یمن چلے گئے تھے اور چار نے ملک شام میں سکونت اختیار کر لی تھی ایک اور متول روایت میں اس آیت کے شال نزول کے متعلق اسی کے ساتھ ہے کہ فروا رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول جاہلیت کے زمانے میں قوم صبا کی عزت تھی مجھے اب ان کے ارتداد یعنی دین سے پھر جانے کا خوف ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے جہاد کروں رسول اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں حکم نہیں دیا گیا بس یہ آیت اتری لیکن اس میں غرابت ہے اس سے تو یہ پایا جاتا ہے کہ آیت مدنی ہے حالانکہ صورت مکیہ ہے محمد بن اسحاق صبا کا نصب نامہ اس طرح بیان کرتے ہیں عبد الشمس ابن جب ابن عرب ابن قحطان اسے صبا اس لیے کہتے ہیں کہ اسی نے سب سے پہلے عرب میں دشمن کے قید کرنے کا رواج نکالا اور اسی نے سب سے پہلے مال غنیمت کو فوجیوں میں تقسیم کرنے کا رواج ڈالا اس وجہ سے اسے رائش بھی کہتے ہیں مال کو ریش اور ریاش بھی عربی میں کہتے ہیں یہ بھی مذکور ہے کہ اس بادشاہ نے رسول اللہ کی تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کی پیش گوئی کی تھی کہ ملک کا مالک ہمارے بعد ایک نبی ہوگا جو حرم کی عزت کرے گا اس کے بعد اس کے خلیفے ہوں گے جن کے سامنے دنیا کے بادشاہ سرنگو ہو جائیں گے پھر ہم میں بھی بادشاہت آئے گی اور بنو قحطان کے نیک بادشاہ بھی ہوں گے اس نبی کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا کاش میں بھی ان کی نبوت کے زمانے کو پا لیتا تو ہر طرح کی خدمت کو غنیمت سمجھتا لوگوں جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ظاہر ہوں تو تم پر فرض ہے کہ ان کا ساتھ دو اور ان کے مددگار بن جاؤ اور جو بھی آپ سے ملے اس پر میری جانب سے فرض ہے کہ وہ رسول اللہ کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دے اکلیل ہمدانی قحطان کے بارے میں تین قول ہیں ایک یہ کہ وہ ارم ابن سام ابن نوح کی نسل میں سے ہے دوسرا یہ کہ وہ عابر یعنی حود علیہ السلام کی نسل سے ہے تیسرا یہ کہ اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے ان سب کو تفصیل کے ساتھ حافظ ابن عبد البر نے اپنی کتاب الامباہ میں ذکر کیا ہے بعض روایتوں میں جو آیا ہے کہ صبا عرب میں سے تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے جن کی نسل سے عرب ہوئے ان کا نسل ابراہیمی میں سے ہونا مشہور نہیں واللہ عالم صحیح بخاری میں ہے قبیلہ اسلم جب تیروں سے نشانہ بازی کر رہے تھے اور رسول اللہ ان کے پاس سے نکلے تو آپ نے فرمایا اے اولاد اسماعیل تیر اندازی کیے جاؤ تمہارے والد بھی پورے تیر انداز تھے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ صبا کا سلسلہ نسبت خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے اسلم انصار کا ایک قبیلہ تھا اور انصار سارے کے سارے غسان میں سے ہیں اور یہ سب یمنی تھے صبا کی اولاد ہیں یہ لوگ مدینے میں اس وقت آئے تھے جب سیلاب سے ان کا وطن تباہ ہو گیا ایک جماعت یہاں آ کر بستی تھی دوسری ملک شام چلی گئی انہیں غسانی اس لیے کہتے ہیں کہ اسی نام کی پانی والی ایک جگہ پر یہ ٹھہرے تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مشلل کے قریب ہے حسن میں ثابت رضی اللہ عنہ کے شعر سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ ایک پانی والی جگہ یا اس کنویں کا نام غسان تھا یہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی دس اولادیں تھیں اس سے مراد سلبی اولادیں نہیں کیونکہ بعض بعض دو دو تین تین نسلوں بعد کے بھی ہیں جیسے کہ کتب انصاب میں موجود ہیں یہ جو ملک شام اور ملک امن میں جا کر آباد ہوئے یہ بھی سیلاب کے آنے کے بعد کا ذکر ہے بعض وہیں رہے بعض ادھر ادھر چلے گئے دیوار کا قصہ یہ ہے کہ ان کے دونوں جانب پہاڑ تھے جہاں سے نہریں اور چشمے بہہ بہہ کر ان کے شہروں میں آتے تھے اسی طرح نالے بھی اور دریا بھی ادھر ادھر سے آتے تھے ان کے قدیمی بادشاہوں میں سے کسی نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط پشتا بنوا دیا تھا جس دیوار کی وجہ سے پانی ادھر ادھر ہو گیا تھا خوبصورت دریا جاری رہا کرتا تھا جس کے دونوں جانب باغات اور کھیتیاں لگا دی تھیں پانی کی کثرت اور زمین کی عمدگی کی وجہ سے یہ خطہ بہت ہی زرخیز اور ہرا بھرا رہا کرتا تھا یہاں تک کہ قطع رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ کوئی عورت اپنے سر پر جھلی رکھ کر چلتی تھی کچھ دور جانے تک وہ جھلی پھلوں سے بالکل بھر جاتی تھی درختوں سے جو پھل خود بخود جھڑتے تھے وہ اس قدر کثرت سے ہوتے تھے کہ ہاتھ سے توڑنے کی حاجت نہیں پڑتی تھی یہ روایت تفسیر مجری طبری کی ہے یہ دیوار معارب میں تھی جو صنع سے تین منزل پر تھی اور سد معرب کے نام سے مشہور تھی آب و ہوا کی عمدگی صحت مزاج اور اعتدال عنایت الہی سے اس طرح تھا کہ ان کے ہاں مکھی مچھر اور زہریلے جانور بھی نہ ہوتے تھے یہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانیں اور بدل و جان اللہ کی خلوص کے ساتھ عبادت کریں یہ تھی وہ نشانی قدرت جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان آباد بستی اور بستی کے دونوں طرف ہرے بھرے پھلدار باغات اور سرسبد کھیتیاں ان سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزیاں کھاؤ پیو اور اللہ کے شکر میں لگے رہو لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور اللہ کی نعمتوں کے شکر کو بھلا دیا اور سورج کی پرستش کرنے لگے جیسے کہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تھی سورہ نمل کی آیت نمبر باویس میں ہے جی اے اللہ کے نبی سلیمان میں آپ کے پاس ملک سبا کی ایک پختہ خبر لایا ہوں ایک عورت ان کی بادشاہت کر رہی ہے جس کے پاس تمام چیزیں موجود عظیم الشان تخت سلطنت پر وہ متوقع ہیں رانی اور اس کی رعایا سب سورج پرست ہیں شیطان نے ان کی راہ مار رکھی ہے بے راہ ہو رہے ہیں مروی ہے کہ بارہ تیرہ پیغمبر ان کے پاس آئے تھے بلاخر شامت اعمال رنگ لائی جو دیوار انہوں نے بنا رکھی تھی اسے چوہوں نے اندر سے کھوکھلی کر دی اور بارش کے زمانے میں وہ ٹوٹ گئی پانی کی ریل پیل ہو گئی ان دریاؤں کے چشموں کے بارش کے نالوں کے سب پانی آ گئے ان کی بستیاں ان کے محلات ان کے باغات اور ان کی کھیتیاں سب تباہ و برباد ہو گئیں ہاتھ ملتے رہ گئے کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی پھر تو وہ تباہی آئی کہ اس زمین پر کوئی پھلدار درخت جمتا ہی نہ تھا پیلو کے جھاؤ کے کیکر کے ببول کے اور ایسے ہی بے میوہ بد مزہ بے کار درخت اگتے تھے ہاں البتہ کچھ بیریوں کے درخت اگ آئے تھے جو نسبتاً اور درختوں سے کارآمد تھے لیکن وہ بھی بہت زیادہ خاردار اور بہت کم پھلدار تھے یہ تھا ان کے کفر و شرک سرکشی اور تکبر کا بدلہ کہ نعمتیں کھو بیٹھے اور زحمتوں میں مبتلا ہو گئے کافروں کو یہی اور اس جیسی ہی سخت سزائیں دی جاتی ہیں ابن خیرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں گناہوں کا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ عبادتوں میں سستی آ جائے روزگار میں تنگی واقع ہو لذتوں میں سختی آ جائے یعنی جہاں کسی راحت کا منہ دیکھا کہ کوئی زحمت آ پڑی مزہ مٹی ہو گیا